السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اعلی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر سیون ایٹی ایٹ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے وہ سات ہے سات سات چیزوں کا عمل کا برابر ثواب مرنے کے بعد قبر میں برابر کنٹینیوس پہنچتا رہتا ہے یہ سات عمل بہت دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے نمبر ایک ایک عمل تو وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ پھیلا رہے ہو میں سکھا بھی رہا ہوں پھیلا بھی رہا ہوں یہ مرنے کے بعد انشاءاللہ مجھے بھی کام لگے گا آپ کو بھی کام لگے گا نمبر دو سال اولاد جس کو چھوڑا ہو اس لیے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کیجیے نمبر تین قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو نمبر چار مسجد ہے جو بنا گیا ہو نمبر پانچ مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو نمبر چھ نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو نہر کا مطلب خالی نہر نہیں ہے یا نہر کا مطلب نہر بھی ہے اور پانی کا انتظام کرنا بھی ہے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا سبیل لگا دی پانی سے اس کا تعلق ہے اصل تو نہر ہے لیکن یہ کہ پانی کا بھی انتظام کرے آدمی امید ہے کہ وہ بھی ثواب میں آ جائے گا انشاءاللہ اللہ ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے مثلا وقف کی شکل میں کوئی زمین وقف کر دی یا کوئی جگہ وقف کر دی مسجد کے لیے یا یا کوئی وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اس لیے ان نیکیوں میں سے ایک نیکی تو الحمد للہ ہو ہی رہی ہے روزانہ دین کی بات پھیلا ہی رہے ہو آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرے باقی نیکیاں بھی کرنی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب جو ہے میرے ساتھ اتنا پڑھ لیجیے آپ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ دیکھے میں نے اتنا پڑھا جنت میں میرے لیے کھجور کا درخت لگ گیا آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی لگ جائے گا ایک پڑھو گے تو ایک درخت دو پڑھو گے تو دو درخت تین پڑھو گے تو تین درخت جتنے درخت چاہیے اتنا اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اب میں دعا کرتا ہوں اے اللہ حق کو کہنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے تو نجات دے دے اے اللہ جو لڑکیاں ناجائز عشق میں مبتلا ہو یا جو لو میرج میں مبتلا ہو اے اللہ تو ان کو ان سے ہٹا دیجئے اور تیرے نبی کے طریقے کے اوپر شادیاں کرنے کی تو انہیں توفیق عطا فرما ہمارے بال بال کو مسلمان بنا دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی تیرے سائے میں رکھ قبر میں بھی تیرے سائے میں رکھ اور حشر کے میدان میں بھی تیرے سائے میں رکھ اور تیرے سائے میں رکھ کر تو ہمیں تیرے جنتوں میں داخل فرما اور اے اللہ ہمارا دل تو روشن کر دے ہمارے دل کے اندھیروں کو تو دور کر دے اور ہمارا دل تو روشن کر دے اور جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو اے اللہ ان سب کے اور ہم سب کے جائز برادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین